حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم اور مدینے کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ہم ایک وادی سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے صحابہ نے عرض کیا یہ وادی ازرق ہے آپ نے فرمایا گویا میں علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں آپ نے ان کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں کچھ فرمایا جو راوی حدیث داود بن ابی ہند کو یاد نہیں رہا انہوں نے کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں وہ اللہ سے بلند آواز سے فریاد کرتے ہوئے پکارتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں صحابی نے فرمایا پھر ہم نے سفر جاری رکھا حتیٰ کہ گھاٹی تک پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کون سی گھاٹی ہے لوگوں نے فرمایا ہر شا یا لفت کی گھاٹی ہے آپ نے فرمایا میں گویا یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں جو سرخ اونٹنی پر سوار ہیں ان کا جبہ اوڑے ہوئے ہیں ان کی اونٹنی کی مہار کھجور کی رسی کی ہے اور وہ لبیک پکارتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکانوے